السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب منیر بھائی حاضرین مجلس مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی کے درمیان ایک نماز کا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے میں خاموشی سے جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن اس میں ڈیوٹی کا بھی کوئی حرج نہیں ہوتا یعنی جو کام کرتا ہوں وہ کام چلتا رہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں میں خاموشی سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا اجازت لینی ضروری ہے اب یہ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے اجازت دے تب بھی پڑھنی ہے نہ دے تب بھی پڑھنی ہے اگر آپ کو پتا ہے اجازت مانگ کے دیکھ لیں دے دیتا ہے ٹھیک نہیں دیتا ہے بغیر اجازت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ اجازت اس سے مانگیں دے دے ٹھیک ہے نہیں دے تو پھر آپ کا بہانا ہے پھر آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے نماز کو ضرور پڑیں گے کاروبار چھوڑ سکتے ہیں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کا ہے کاروبار اور بھی انشاءاللہ دے دے گا جی